اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا